اب محل وقوع اور قومیں سیرت نبوی در حقیقت اس پیغام ربانی کے عملی پر تو سے عبارت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جمعیت کے سامنے پیش کیا تھا اور جس کے ذریعے انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں اور بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کر دیا تھا چونکہ اس سیرت طیبہ کی مکمل صورت گری ممکن نہیں جب تک کہ اس پیغام ربانی کے نزول سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے اس لیے اصل بحث سے پہلے پیش نظر باب میں اسلام سے پہلے کی عرب اقوام اور ان کے نشو نما کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ان حالات کا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست ہوئی تھی عرب کا محل وقوع لفظ عرب کے لغوی معنی ہے صحرا اور بے آب و گیارہ زمین عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نمائے سینا ہے مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے جنوب میں بحر عرب ہے جو ترحقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلاف بھی ہے کل رقبے کا اندازہ دس لاکھ سے تیرہ لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے جزیرہ نمائی عرب طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے اندرونی طور پر یہ ہر چہار جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے یہی وجہ ہے کہ قلب جزیرت العرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد و خود مختار نظر آتے ہیں حالانکہ یہ ایسی دو عظیم طاقتوں کے ہمسائے تھے کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کے بس کی بات نہ تھی بیرونی طور پر جزیرہ نما عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم بر اعظموں کے بیچوں بیچ واقع ہے اور خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کا شمال مغربی گوشہ بر اعظم افریقہ میں داخلے کا دروازہ ہے شمال مشرق گوشہ یورپ کی کنجی ہے مشرقی گوشہ ایران وسط ایشیا اور مشرق بعید کے دروازے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک پہنچاتا ہے اسی طرح ہر بر اعظم سمندر کے راستے بھی جزیرہ نمائے عرب سے جڑا ہوا ہے اور ان کے جہاز عرب بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں اس جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے طول العرب کے شمالی اور جنوبی گوشے مختلف قوموں کی آماج گاہ اور تجارت و ثقافت اور فنون و مذاہب کے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں عرب قومیں مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی تین قسمیں قرار دی ہیں ایک عرب بائدہ یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں مثلا عاد سمود تسم جدیس امالکہ وغیرہ دو عرب عاربہ یعنی وہ عرب قبائل جو یعرب بن یشجب بن قہتان کی نسل سے ہیں انہیں قہتانی عرب کہا جاتا ہے تین عرب مستاربہ یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے عرب عربہ یعنی قہتانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا یہیں ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے پھیلے اور بڑھے ان میں سے دو قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی الف حمیر جس کی مشہور شاخیں زید المجہور قضاء اور سکاسک ہیں بے کہلان جس کی مشہور شاخیں ہمدان انمار تئی مزحج کندہ زخم جزام ازد اوس خزرج اور اولاد جفنا ہیں جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے عام کہلانی قبائل نے بعد میں یمن چھوڑ دیا اور جزیرت العرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے ان کے عمومی ترک وطن کا واقعہ سیل عرم سے کسی قدر پہلے اس وقت پیش آیا جب رومیوں نے مصر و شام پر قبضہ کر کے اہل یمن کی تجارت کے بحری راستے پر اپنا تسلط جما لیا اور بری شاہراہ کی سہولیات غارت کر کے اپنا دباؤ اس قدر بڑھا دیا کہ کہلانیوں کی تجارت تباہ ہو کر رہ گئی کچھ عجب نہیں کہ کہلانی اور حمیری خاندانوں میں چشمک بھی رہی ہو اور یہ بھی کہلانیوں کے ترک وطن کا ایک مؤثر سبب بنی ہو اس کا اشارہ اس سے بھی ملتا ہے کہ کہلانی قبائل نے تو ترک وطن کیا لیکن حمیری قبائل اپنی جگہ برقرار رہے جن کہلانی قبائل نے ترک وطن کیا ان کی چار قسمیں کی جا سکتی ہیں ایک ازد انہوں نے اپنے سردار عمران بن مزی مزیقیہ کے مشورے پر تر کے وطن کیا پہلے تو یہ یمن ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور حالات کا پتہ لگانے کے لیے آگے آگے ہراول دستوں کو بھیجتے رہے لیکن آخر کار شمال کا رخ کیا اور پھر مختلف شاخیں گھومتے گھماتے مختلف جگہ دائمی طور پر سکونت پذیر ہو گئیں اس کی تفصیل درج ذیل ہے سالبہ بن عمر اس نے اولاً حجاز کا رخ کیا اور سالبیہ اور زیقار کے درمیان اقامت اختیار کی جب اس کی اولاد بڑی ہو گئی اور خاندان مضبوط ہو گیا تو مدینہ کی طرف کوچ کیا اور اسی کو اپنا وطن بنا لیا اسی سالبا کی نسل سے اوس اور خزرج ہیں جو صحالبہ کے صاحبزاد حارثہ کے بیٹے ہیں حارثہ بن عمر یعنی خزاعہ اور اس کی اولاد یہ لوگ پہلے سرزمین حجاز میں گردش کرتے ہوئے مرز دہران میں زن ہوئے پھر حرم پر دھاوا بول دیا اور بنو جرہم کو نکال کر خود مقام بودو و باش اختیار کر لی عمران بن عمر اس نے اور اس کی اولاد نے امان میں سکونت اختیار کی اس لیے یہ لوگ ازد امان کہلاتے ہیں نصر بن ازد اس سے تعلق رکھنے والے قبائل نے تہام میں قیام کیا یہ لوگ ازد شنوعت کہلاتے ہیں جفنا بن امر اس نے ملک شام کا رخ کیا اور اپنی اولاد سمیت وہیں متوطن ہو گیا یہی شخص غسانی بادشاہوں کا جد اعلیٰ ہے انہیں آل غسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے شام منتقل ہونے سے پہلے حجاز میں غسان نامی ایک چشمے پر کچھ عرصہ قیام کیا تھا دو لخم و جزام انہی لخمیوں میں نصر بن ربی تھا جو ہیرا کے شاہان آل منظر کا جد اعلیٰ ہے بنو تئی اس قبیلے نے بنو ازد کے ترک وطن کے بعد شمال کا رخ کیا اور اجا اور سلمہ نامی دو پہاڑیوں کے اطراف میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گیا یہاں تک کہ یہ دونوں پہاڑیاں قبیلہ تئی کی نسبت سے مشہور ہو گئیں کندہ یہ لوگ پہلے بحرین موجودہ الاحسام میں خیمہ زن ہوئے لیکن مجبوراً وہاں سے دستکش ہو کر حضر موت گئے مگر وہاں بھی امان نہ ملی اور آخر کار نجد میں ڈیرے ڈالنے پڑے یہاں ان لوگوں نے ایک عظیم و شان حکومت کی داغ بیل ڈالی مگر یہ حکومت نہ ثابت ہوئی اور اس کے آثار جلدی نہ ناپید ہو گئے کہلان کے علاوہ حمیر کا بھی صرف ایک قبیلہ قضاء ایسا ہے اور اس کا حمیری ہونا بھی مختلف ہے کہلان کے علاوہ حمیر کا بھی صرف ایک قبیلہ قزا ایسا ہے اور اس کا حمیری ہونا بھی مختلف ہے جس نے یمن سے ترک وطن کر کے حدود عراق میں بادیت السماوا کے اندر بود و باش اختیار کی عرب مستاربہ ان کے جد اعلی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹا ہے یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر خزان تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ملک مصروف تگ و تاز رہا کرتے تھے ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے پھرون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا لیکن اللہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھینکنے لگا اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی اور وہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ تعالی کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں اور وہ حضرت سارہ علیہ السلام کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی حاجرہ علیہ السلام کو ان کی خدمت میں دے دیا پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ہمراہ لے کر فلسطین واپس تشریف لائے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک فرسند ارجمند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا لیکن اس پر حضرت سارا علیہ السلام کو جو بے اولاد تھیں بڑی غیرت آئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ علیہ السلام کی بات ماننی پڑی اور وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے اور وہاں ایک بے آب و گیا وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا صرف ٹیلے کی طرح ابھری ہوئی زمین تھی سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا نہ آدم اور آدمزاد اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی مگر اس مشکل وقت پر اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایک عرصے تک کے لیے سامان رزق اور متاع حیات بن گیا کچھ عرصے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا صحیح بخاری میں اتنی سراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے متروکات کی نگہداشت کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لایا کرتے تھے لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس طرح ان کی آمد کتنی بار ہوئی البتہ تاریخی ماخذ میں چار بار ان کی آمد کی تفصیل محفوظ ہے جو یہ ہے ایک قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کر رہے ہیں یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے اور جب دونوں نے سرے تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا ہم نے کوکاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اللہ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا مجموعہ بائبل کی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے تیرہ سال بڑے تھے اور قرآن کا سیاق بتلاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا کیونکہ پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کا ذکر ہے اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا بقیہ تین سفروں کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوب مروی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے دو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے جرہم سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ علیہ السلام کی شادی کر دی اسی دوران حضرت حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی بہت سے حالات دریافت کیے اس نے تنگ دستی کی شکایت کی آپ علیہ السلام نے وسیعت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں اس وسیعت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مزاز بن امر کی صاحبزادی تھی اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی بہو سے احوال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی آپ نے وسیعت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس ہو گئے چار اس کے بعد پھر تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گھڑ رہے تھے دیکھتے ہی لپک پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے یہ ملاقات اتنے طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک اطاعت شعار بیٹا اپنے باپ سے بمشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے اسی دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا بنیاد کھود کر دیواریں اٹھائیں اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی اللہ تعالیٰ نے مزاج کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو بارہ بیٹے عطا فرمائے جن کے نام یہ ہیں نابت یا نیابوت قیدار ادبائل مبشام مشما دوما میشا حدد تیما یتور نفیس اور قیدمان ان بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں بود و باش اختیار کی ان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر یمن اور مصر و شام کی تجارت پر تھا بعد میں یہ قبائل جزیرت العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب بھی پھیل گئے اور ان کے حالات زمانے کی دبیز تاریکیوں میں دب کر رہ گئے صرف نابد اور قیدار کی اولاد اس گمنامی سے مستثنا ہیں نبتیوں کے تمدن کو شمال حجاز میں فروغ اور عروج حاصل ہوا انہوں نے ایک طاقتور حکومت قائم کر کے گرد و پیش کے لوگوں کو اپنا باج گزار بنا لیا بترا ان کا دارالحکومت تھا کسی کو ان کے مقابلے کی تاب نہ تھی پھر رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبتیوں کو قصہ پاری نہ بنا دیا مولانا سید سلیمان ندوی نے ایک دلچسپ بحث اور گہری تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے کہ آل غسان اور انصار یعنی و خزرج پہتانی عرب نہ تھے بلکہ اس علاقے میں نابت بن اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل بچی کھچی رہ گئی تھی وہی تھے قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ ہی میں پھیلتی پھولتی رہی یہاں تک کہ ادنان اور پھر ان کے بیٹے معاد کا زمانہ آ گیا ادنانی عرب کا سلسلہ نصب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے ادنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نصب میں اکیسویں پشت پر پڑتے ہیں بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سلسلہ نصب ذکر فرماتے تو ادنان پر پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہ بڑھتے فرماتے ہیں کہ ماہرین انصاب غلط کہتے ہیں مگر علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ ادنان سے آگے بھی نصب بیان کیا جا سکتا ہے انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے ان کی تحقیق کے مطابق ادنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان چالیس پشتے ہیں بہرحال ماد کے بیٹے نظار سے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ ماد کی کوئی اولاد نہ تھی کئی خاندان وجود میں آئے پر حقیقت نظار کے چار بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا چاروں کے نام یہ ہیں یاد انمار ربی اور مضر ان میں سے و ذکر دو قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئیں چنانچہ ربیعہ سے اسد بن ربیہ انزہ عبد القیس وائل بکر تغذب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے مضر کی اولاد دو بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی ایک قیس اعلان بن مضر دو الیاس بن مزر قیس ایلان سے بنو سلیم بنو حوازن بنو غطفان غطفان سے زبیان اشجا اور غنی بن احصر کے قبائل وجود میں آئے الیاس بن مزر سے تمیم بن حزیل بن مدرکہ بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا یہ قبیلہ فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ کی اولاد ہے پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں جمع سہم عدی مخزوم تیم زہرہ اور قسی بن کلاب کے خاندان یعنی عبدالدار اسد بن عبدالعزہ اور عبد مناف یہ تینوں کو کے بیٹے تھے ان میں سے عبد مناف کے چار بیٹے ہوئے جن سے چار ذیلی قبیلے وجود میں آئے یعنی عبد الشمس نوفل مطلب اور ہاشم انہی ہاشم کی نسل سے اللہ تعالی نے ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو منتخب کیا اور کنانا کی نسل سے قریش کو چنا پھر قریش میں سے بنو حاشم کا انتخاب کیا اور بنو حاشم میں سے میرا انتخاب کیا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا پھر ان کے بھی دو گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا پھر گھرانوں کو چنا مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں بہرحال ادنان کی نسل جب زیادہ بڑھ گئی تو وہ چارے پانی کی تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں بکھر گئی چنانچہ قبیلہ عبد القیس نے بکر بن وائل کی کئی شاخوں نے اور بنو تمیم کے خاندانوں نے بحرین کا رخ کیا اور اسی علاقے میں جا بسے بنو حنیفہ بن صعب بن بن علی بکر نے یمامہ کا رخ کیا اور اس کے مرکز حجر میں سکونت پذیر ہو گئے بکر بن وائل کی بکیا شاخوں نے یمامہ سے لے کر بحرین ساحل کازما خلیج سواد عراق ابلہ اور ہی تک کے علاقوں میں بود و باش اختیار کی بنو تغلب جزیرہ فراتیہ میں اقامت گزی ہوئے البتہ ان کی بعض شاخوں نے بنو بکر کے ساتھ سکونت اختیار کی بنو تمیم نے بادیا بسرہ کو اپنا وطن بنایا بنو سلیم نے مدینہ کے قریب ڈیرے ڈالے ان کا مسکن وادی القرا سے شروع ہو کر خیبر اور مدینہ کے مشرق سے گزرتا ہوا ہرا بنو سلیم سے متصل دو پہاڑوں تک منتحی ہوتا تھا بنو ثقیف نے طائف کو وطن بنا لیا اور بنو حوازن نے مکہ کے مشرق میں وادی اوتاس کے گرد و پیش ڈیرے ڈالے ان کا مسکن مکہ بصرہ شاہراہ پر واقع تھا بنو اسد تیمہ کے مشرق اور کوفہ کے مغرب میں خیمہ زن ہوئے ان کے اور تیمہ کے درمیان بنوتی کا ایک خاندان بہتر آباد تھا بنو اسد کی آبادی اور کوفے کے درمیان پانچ دن کی مسافت تھی بنو زبیان تیمہ کے قریب حوران کے اطراف میں آباد ہوئے تیہامہ میں بنو کنانہ کے خاندان رہ گئے تھے ان میں سے قرشی خاندانوں کی بودو و باش مکہ اور اس کے اطراف میں تھی یہ لوگ پراگندہ تھے ان کی کوئی شیرازہ بندی نہ تھی تا آنکہ بن کلاب ابھر کر منظر عام پر آیا اور قریشیوں کو متحد کر کے شرف و عزت اور بلندی و وقار سے بہراور کیا عرب حکومتیں اور سرداریاں اسلام سے پہلے عرب کے جو حالات تھے ان پر گفتگو کرتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی حکومتوں سرداریوں اور مذاہب و ادیان کا بھی ایک مختصر سا خاکہ پیش کر دیا جائے تاکہ ظہور اسلام کے وقت جو پوزیشن تھی وہ با آسانی سمجھ میں آ سکے جس وقت جزیرت العرب پر خورشید اسلام کی تابناک شوائیں زو فن ہوئیں وہاں دو قسم کے حکمران تھے ایک تاج پوش بادشاہ جو در حقیقت مکمل طور پر آزاد و خود مختار نہ تھے اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات و امتیازات کے اعتبار سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کی تھی لیکن ان کی اکثریت کو ایک مزید امتیاز یہ بھی حاصل تھا کہ وہ پورے طور پر آزاد و مختار تھے تاج پوش حکمران یہ تھے شاہان یمن شاہان آل غسان جو شام میں تھے اور شاہان ہیرا جو عراق میں تھے بقیہ عرب حکمران تاج پوش نہ تھے یمن کی بادشاہی عرب عربا میں سے جو قدیم ترین یمانی قوم معلوم ہو سکی وہ قوم سبا ہے اور عراق سے جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان میں ڈھائی ہزار سال قبل مسیح اس قوم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے عروج کا زمانہ گیارہ صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے اس کی تاریخ کے اہم ادوار یہ ہیں ایک چھ سو پچاس قبل مسیح سے پہلے کا دور اس دور میں شاہانی سبا کا لقب مکرب سبا تھا ان کا پایا تخت سرواہ تھا جس کے کھنڈر آج بھی معارب کے مغرب میں ایک دن کی راہ پر پائے جاتے ہیں اور خریبہ کے نام سے مشہور ہیں اسی دور میں معارب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی جسے یمن کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے کہا جاتا ہے کہ اس دور میں سلطنت صباح کو اس قدر عروج حاصل ہوا کہ انہوں نے عرب کے اندر اور عرب سے باہر جگہ جگہ اپنی نو آبادیاں قائم کر لی تھیں دو چھ سو پچاس قبل مسیح سے ایک سو پندرہ قبل مسیح تک کا دور اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مقرب کا لفظ چھوڑ کر ملک یعنی بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا اور سرواہ کے بجائے معارب کو اپنا دارالسلطنت بنایا اس شہر کے کھنڈر آج بھی صنعا سے ساٹھ میل مشرق میں پائے جاتے ہیں تین ایک سو پندرہ قبل مسیح سے تین سو عیسوی تک کا دور اس دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ حمیر کو غلبہ حاصل رہا اور اس نے معارب کے بجائے ریدان کو اپنا پایا تخت بنایا پھر ریدان کا نام ظفار پڑ گیا جس کے کھنڈرات آج بھی شہر یریم کے قریب ایک مدور پہاڑی پر پائے جاتے ہیں یہی دور ہے جس میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا پہلے نبتیوں نے شمالی حجاز پر اپنا اقتدار قائم کر کے سبا کو ان کی نو آبادیوں سے نکال باہر کیا پھر رومیوں نے مصر و شام اور شمالی حجاز پر قبضہ کر کے ان کی تجارت کے بحری راستے کو مختوش کر دیا اور اس طرح ان کی تجارت رفتہ رفتہ تباہ ہو گئی ادھر قبائل خود بھی باہم دست گرے باں تھے ان حالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ کہتانی قبائل اپنا وطن چھوڑ چھوڑ کر ادھر ادھر پرا ہو گئے چار تین سو عیسوی کے بعد سے آغاز اسلام تک کا دور اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب و انتشار برپا رہا انقلابات آئے خانہ جنگیاں ہوئیں اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی چنانچہ یہی دور ہے جس میں رومیوں نے عدن پر فوجی تسلط قائم کیا اور ان کی مدد سے حبشیوں نے حمیر و حمدان کی باہمی کشاکش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تین سو چالیس عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا جو تین سو اٹھتر عیسوی تک برقرار رہا اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی مگر معارب کے مشہور بند میں رکھنے پڑنا شروع ہو گئے یہاں تک کہ بال آخر چار سو پچاس یا چار سو اکیاون عیسوی میں بند ٹوٹ گیا اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید سورہ سبا میں سیل عرم کے نام سے کیا گیا ہے یہ بڑا زبردست حادثہ تھا اس کے نتیجے میں بستیوں کی بستیاں ویران ہو گئیں اور بہت سے قبائل ادھر ادھر بکھر گئے پھر پانچ سو تیئیس عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا یعنی یمن کے یہودی بادشاہ زو نواز نے نجران کے عیسائیوں پر ایک حملہ کر کے انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہا اور جب وہ اس پر آماد آنا ہوئے تو زو نواز نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے علاو میں چھونک دیا قرآن مجید نے سورہ بروج کی آیت نمبر چار قتلہ اصحاب الاخدود یعنی ہلاک ہو گئے وہ کھائیوں والے نے اسی لرزہ خیز واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت جو رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلاد عرب کی فتوحات اور توسیع پسندی کے لیے پہلے ہی سے چست و چاک بدست تھی انتقام لینے پر تل گئی اور حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں بحری بیڑا مہیا کیا حبشیوں نے رومیوں کی شاہ پا کر پانچ سو پچیس عیسوی میں اریات کے زیر قیادت ستر ہزار فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا قبضے کے بعد ابتدان تو شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے اریات نے یمن پر حکمرانی کی لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابرہا نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ کر لیا اور شاہ حبش کو بھی اپنے اس تصرف پر راضی کر لیا یہ وہی اب رہا ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جردار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لایا جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہو گیا ادھر واقع فیل میں حبشیوں کی جو تباہی ہوئی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل یمن نے حکومت فارس سے مدد مانگی اور حبشیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے سیف زی یزن حمیری کے بیٹے ماد یقرب کی قیادت میں حبشیوں کو ملک سے نکال باہر کیا اور ایک آزاد و خود مختار قوم کی حیثیت سے ماد یقرب کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا یہ پانچ سو پچہتر عیسوی کا واقعہ ہے آزادی کے بعد ماد یقرب نے کچھ حبشیوں کو اپنی خدمت اور شاہی جلو کی زینت کے لیے روک لیا لیکن یہ شوق مہنگا ثابت ہوا ان حبشیوں نے ایک روز ماد یقرب کو دھوکے سے قتل کر کے زی یزن کے خاندان سے حکمرانی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا ادھر کسرا نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صنعا پر ایک فارسی النسل گورنر مقرر کر کے یمن کو فارس کا ایک صوبہ بنا لیا اس کے بعد یمن پر یکے بعد دیگرے فارسی گورنروں کا تقرر ہوتا رہا یہاں تک کہ آخری گورنر بازان نے چھ سو اٹھائیس عیسوی میں اسلام قبول کر لیا اور اس کے ساتھ ہی یمن فارسی اقتدار سے آزاد ہو کر اسلام کی عملداری میں آ گیا ہیرا کی بادشاہی عراق اور اس کے نواحی علاقوں پر کوروش کبیر خورس یا سائرس ذوالقرنین پانچ سو ستاون قبل مسیح سے پانچ سو انتیس قبل مسیح کے زمانے ہی سے اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی کوئی نہ تھا جو ان کے مد مقابل آنے کی جرت کرتا یہاں تک کہ تین سو چھبیس قبل مسیح میں سکندر مقدونی نے دارا اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور طوائف الملوکی شروع ہو گئی یہ انتشار دو سو تیس عیسوی تک جاری رہا اور اسی دوران کہتانی قبائل نے ترک وطن کر کے عراق کے ایک بہت بڑے شاداب سرحدی علاقے پر بود و باش اختیار کی پھر ادنانی تارکین وطن کا ریلا آیا اور انہوں نے لڑ بھیڑ کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے کو اپنا مسکن بنا لیا ادھر دو سو چھبیس عیسوی میں ارد شیر نے جب ساسانی حکومت کی داغ بیچ ڈالی تو رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر پلٹ آئی ارد شیر نے فارسیوں کی شیرازہ بندی کی اور اپنے ملک کی سرحد پر آباد عربوں کو زیر کیا اسی کے نتیجے میں خزاں نے ملک شام کی راہ لی جبکہ کہ ہیرا اور انبار کے عرب باشندوں نے باج گزار بننا گوارا کیا ارد شیر کے عہد میں ہیرا بادیات العراق اور جزیرہ کے ربیعی اور مزردی قبائل پر جزیمت الوضاح کی حکمرانی تھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ارد شیر نے محسوس کر لیا تھا کہ عرب باشندوں پر براہ راست حکومت کرنا اور انہیں سرحد پر لوٹ مار سے باز رکھنا ممکن نہیں بلکہ اس کی طرف ایک ہی صورت ہے کہ خود کسی ایسے عرب کو ان کا حکمران بنا دیا جائے جسے اپنے کنبے قبیلے کی حمایت و تائید حاصل ہو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بوقت ضرورت رومیوں کے خلاف ان سے مدد لی جا سکے گی اور شام کے روم نواز عرب حکمرانوں کے مقابل عراق کے ان عرب حکمرانوں کو کھڑا کیا جا سکے گا شاہان ہیرا کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی جس سے بادیا نشین عرب باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا دو سو اڑسٹھ عیسوی کے عرصے میں جزیمہ فوت ہو گیا اور عمر بن عدی بن نصر لخمی اس کا جانشین ہوا یہ قبیلہ لخم کا پہلا حکمران تھا اور شاپور ارد شیر کا ہم اثر تھا اس کے بعد قباز بن فیروز کے عہد تک ہیرا پر لخمیوں کی مسلسل حکمرانی رہی قباز کے عہد میں مزوق کا ظہور ہوا جو اباہیت کا علم بردار تھا قباز اور اس کی بہت سی ریایہ نے مزوق کی ہم نوائی کی پھر قباس نے ہیرا کے بادشاہ منظر بن ما السما کو پیغام بھیجا کہ تم بھی یہی مذہب اختیار کر لو منظر بڑا غیرت مند تھا انکار کر بیٹھا نتیجہ یہ ہوا کہ قباز نے اسے معزول کر کے اس کی جگہ مستقی کی دعوت کے ایک پیروکار حارس بن عمر بن کندی کو ہیرا کی حکمرانی سونپ دی قباز کے بعد فارس کی باغ ڈور کسرا نوشیرواں کے ہاتھ آئی اسے اس مذہب سے سخت نفرت تھی اس نے مزوق اور اس کے ہم نواؤں کی ایک بڑی تعداد کو قتل کروا دیا منظر کو دوبارہ ہیرا کا حکمران بنا دیا اور حارث بن امر کو اپنے ہاں بلا بھیجا لیکن وہ بنو کلب کے علاقے میں بھاگ گیا اور وہیں اپنی زندگی گزار دی منظر بن ما السما کے بعد نعمان بن منظر کی عہد تک ہیرا کی حکمرانی اسی کی نسل میں چلتی رہی پھر زید بن عدی عبادی نے کسرا سے نعمان بن منظر کی جھوٹی شکایت کی کسرا بھڑک اٹھا اور نعمان کو اپنے پاس طلب کیا نعمان چپکے سے بنو شیبان کے سردار ہانی بن مسعود کے پاس پہنچا اور اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کو اس کی امانت میں دے کر کسرا کے پاس گیا کسرا نے اسے قید کر دیا اور وہ قید ہی میں فوت ہو گیا ادھر کسرا نے نعمان کو قید کرنے کے بعد اس کی جگہ ایاس بن ساتائی کو ہیرا کا حکمران بنایا اور اسے حکم دیا کہ ہانی بن مسعود سے نعمان کی امانت طلب کرے ہانی غیرت مند تھا اس نے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اعلان جنگ بھی کر دیا پھر کیا تھا یاس اپنے جلو میں کسرا کے لاؤ لشکر اور مرزبانوں کی جماعت لے کر روانہ ہوا اور زیقار کے میدان میں فریقین کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں بنو شہبان کو فتح حاصل ہوئی اور فارسیوں نے شرمناک شکست کھائی یہ پہلا موقع تھا جب عرب نے عجم پر فتح حاصل کی تھی یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تھوڑے ہی دنوں بعد کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہیرا پر ایاس کی حکمرانی کے آٹھویں مہینے میں ہوئی تھی ایاس کے بعد کسرا نے ہیرا پر ایک فارسی حاکم مقرر کیا لیکن چھ سو بتیس عیسوی میں لخمیوں کا اقتدار پھر بحال ہو گیا اور منظر بن معرور نامی اس قبیزے کے ایک شخص نے باغ ڈور سنبھالی مگر ابھی اس کو برسر اقتدار آئے صرف آٹھ ماہ ہوئے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کا سیل رواں لے کر ہیرا میں داخل ہو گئے شام کی بادشاہی جس زمانے میں عرب قبائل کی ہجرت زوروں پر تھی قبیلہ قزا کی چند شاخیں حدود شام میں آ کر آباد ہو گئیں ان کا تعلق بنی سلیم بن حلوان سے تھا اور انہی میں ایک شاخ بنو زجام بن سلیم تھی جسے زجائمہ کے نام سے شہرت حاصل ہوئی قزا کی اس شاخ کو رومیوں نے صحرائے عرب کے بدو کی لوٹ مار روکنے اور فارسیوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اپنا ہم نوا بنایا اور اسی کے ایک فرد کے سر پر حکمرانی کا تاج رکھ دیا اس کے بعد مدتوں ان کی حکمرانی رہی ان کا مشہور ترین بادشاہ زیاد بن ہیولا گزرا ہے اندازہ کیا گیا ہے کہ زجائمہ کا دور حکومت پوری دوسری صدی عیسویں پر محیط رہا ہے اس کے بعد اس دیار میں آل غسان کی آمد آمد ہوئی اور زجائمہ کی حکمرانی جاتی رہی آل غسان نے بنو زجم کو شکست دے کر ان کی ساری قلم روح پر قبضہ کر لیا یہ صورتحال دیکھ کر رومیوں نے بھی آل غسان کو دیار شام کے عرب باشندوں کا بادشاہ تسلیم کر لیا آل غسان کا پایا تخت دومت الجندل تھا اور رومیوں کے اعلی کار کی حیثیت سے دیار شام پر ان کی حکمرانی مسلسل قائم رہی تا آ کے خلافت فاروقی میں تیرہ ہجری میں یرموک کی جنگ پیش آئی اور علی غسان کا آخری حکمراں جبلہ بن ایہم حلقہ بگوش اسلام ہو گیا اگرچہ اس کا غرور اسلامی مساوات کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا اور وہ مرتد ہو گیا حجاز کی عمارت یہ بات تو معروف ہے کہ مکہ میں آبادی کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا آپ علیہ السلام نے ایک سو سینتیس سال کی عمر پائی اور تاحیات مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے آپ علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کے دو صاحبزادگان نابد پھر قیدار یا قیدار پھر نابد یا کے بعد دیگرے مکے کے والی ہوئے ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن جرہمی نے کار اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس طرح مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک عرصے تک انہی کے ہاتھ میں رہی حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ اپنے والد کے ساتھ مل کر بیت اللہ کے بانی و معمار تھے اس لیے ان کی اولاد کو ایک باوقار مقام ضرور حاصل رہا لیکن اقتدار و اختیار میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا پھر دن پر دن اور سال پر سال گزرتے گئے لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد گوشائے گمنامی سے نہ نکل سکی یہاں تک کہ بخت نصر کے ظہور سے کچھ پہلے بنو جرہم کی طاقت کمزور پڑ گئی اور مکہ کے افق پر عدنان کا سیاسی ستارہ جگمگانا شروع ہوا اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخت نصر نے ذات عرق میں عربوں سے جو معارکہ آرائی کی تھی اس میں عرب فوج کا کمانڈر جرہمینہ تھا پھر بخت نصر نے جب پانچ سو ستاسی عیسویں قبل مسیح میں دوسرا حملہ کیا تو بنو عدنان بھاگ کر یمن چلے گئے اس وقت بنو اسرائیل کے نبی حضرت یرمیہ تھے وہ عدنان کے بیٹے ماد کو اپنے ساتھ ملک شام لے گئے اور جب بخت نصر کا زور ختم ہوا اور ماد مکہ آئے تو انہیں مکہ میں قبیلہ جرہم کا صرف ایک شخص جرشم بن جلہما ملا ماد نے اس کی لڑکی معانہ سے شادی کی اور اسی کے بطن سے نظار پیدا ہوا اس کے بعد مکہ میں جرہم کی حالت خراب ہوتی گئی انہیں تنگ دستی نے آ گھیرا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے زائرین بیت اللہ پر زیادتیاں شروع کر دیں اور خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی دریغ نہ کیا ادھر بنو ادنان اندر ہی اندر ان کی ان حرکتوں پر کڑتے اور بھڑکتے رہے اس لیے جب بنو خزاں نے مرد زہران میں پڑاؤ کیا اور دیکھا کہ بنو عدنان بنو جرہم سے نفرت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عدنانی قبیلے بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ کو ساتھ لے کر بنو جرہم کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور انہیں مکہ سے نکال کر اقتدار پر خود قبضہ کر لیا یہ واقعہ دوسری صدی عیسوی کے وسط کا ہے بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کا کنواں پاک دیا اور اس میں کئی تاریخی چیزیں دفن کر کے اس کے نشانات بھی مٹا دیے محمد ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عمر بن حارث بن مزاز جرہمی نے خانہ کعبہ کے دونوں ہرن اور اس کے کونے میں لگا ہوا پتھر ہجرہ اسود نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور اپنے قبیلہ بنو جرہم کے ساتھ لے کر یمن چلا گیا بنو جرہم کو مکہ سے جلاوطنی اور وہاں کی حکومت سے محروم ہونے کا بڑا قلق تھا مسعودی نے لکھا ہے کہ اہل فارس پچھلے دور میں خانہ کعبہ کے لیے اموال و جواہرات بھیجتے رہتے تھے ساسان بن بابک نے سونے کے بنے ہوئے دو ہرن جواہرات تلواریں اور بہت سا سونا بھیجا تھا عمر نے یہ سب زمزم کے کنویں میں ڈال دیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تقریباً دو ہزار برس قبل مسیح ہے اس حساب سے مکہ میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی دو ہزار ایک سو برس تک رہا اور ان کی حکمرانی لگ بھگ دو ہزار برس تک رہی بنو خزاں نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی البتہ تین اہم اور امتیازی مناسب ایسے تھے جو مضری قبائل کے حصے میں آئے ایک حاجیوں کو عرفات سے مستلفہ لے جانا اور یوم النظر تیرہ ذیل ہجا کو جو کہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے منا سے روانگی کا پروانہ دینا یہ اعزاز الیاس بن بن کے خاندان بنو غوث کو حاصل تھا جو صوفہ کہلاتے تھے اس اعزاز کی توضیح یہ ہے کہ کو حاجی کنکری نہ مار سکتے تھے جب تک کہ پہلے صوفہ کا ایک ایک آدمی کنکری نہ مار لیتا پھر حاجی کنکری مار کر فارغ ہو جاتے اور مینا سے روانگی کا ارادہ کرتے تو صوفا کے لوگ مینا کی واحد گزرگاہ اقبا کے دونوں جانب گھیرا ڈال کر کھڑے ہو جاتے اور جب تک خود گزر نہ لیتے کسی کو گزرنے نہ دیتے ان کے گزر لینے کے بعد بکیا لوگوں کے لیے راستہ خالی ہوتا جب صوفہ ختم ہو گئے تو یہ اعزاز بنو تمیم کے ایک خاندان بنو سعد بن زید منات کی طرف منتقل ہو گیا دو ذی الحجہ کی صبح کو مستلفہ سے منا کی جانب افاظہ یعنی روانگی یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل تھا حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ اعزاز بنو کنانا کی ایک شاخ بنو تمین بن عدی کو حاصل تھا مکہ پر بنو خزاں کا اقتدار کوئی تین سو برس تک قائم رہا اور یہی زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد اطراف عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیلے اور مکہ کے اطراف میں صرف قریش کی چند شاخیں باقی رہیں جو خانہ بدوش تھیں ان کی الگ الگ ٹولیاں تھیں اور بنو کنانہ میں ان کے چند متفرق متفرقھرانے تھے مگر مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا یہاں تک کہ بن کلاب کا ظہور ہوا اسی کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی گود ہی میں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا اس کے بعد اس کی والدہ نے بنو عزرہ کے ایک شخص ربیعہ بن حرام سے شادی کر لی یہ قبیلہ چونکہ ملک شام کے اطراف میں رہتا تھا اس لیے کس کی والدہ وہیں چلی گئی اور وہ کس کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئی جب قسع جوان ہوا تو مکہ واپس آیا اس وقت مکہ کا والی حلیل بن حبشیہ خزائی تھا کس نے اس کے پاس اس کی بیٹی حبی سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا حلیل نے منظور کر لیا اور شادی کر دی اس کے بعد جب حلیل کا انتقال ہوا تو مکہ اور بیت اللہ کی تولیت کے لیے خزاع اور قریش کے درمیان جنگ ہو گئی اور اس کے نتیجے میں مکہ اور بیت اللہ پر کسائی کا اقتدار قائم ہو گیا جنگ کا سبب کیا تھا اس بارے میں تین بیانات ملتے ہیں ایک یہ کہ جب کس کی اولاد خوب پھل پھول گئی اس کے پاس دولت کی بھی فراوانی ہو گئی اور اس کا وقار بھی بڑھ گیا اور ادھر حلیل کا انتقال ہو گیا تو قس نے محسوس کیا کہ اب بنو خزا اور بنو بکر کے بجائے میں کعبہ کی تولیت اور مکہ کی حکومت کا کہیں زیادہ حق تدار ہوں اسے یہ احساس بھی تھا کہ قریش خالص اسماعیلی عرب ہیں اور بقیہ آل اسماعیل کے سردار بھی ہیں لہٰذا سربراہی کے مستحق وہی ہیں چنانچہ اس نے قریش اور بنو خزا کے کچھ لوگوں سے گفتگو کی کہ کیوں نہ بنو خزاعہ اور بنو بکر کو مکہ سے نکال باہر کیا جائے ان لوگوں نے اس رائے سے اتفاق کیا دوسرا بیان یہ ہے کہ خزاعہ کے بقول خود حلیر نے قسعی کو وسیعت کی تھی کہ وہ کعبے کی نگہداشت کرے گا اور مکہ کی باغ ڈور سنبھالے گا تیسرا بیان یہ ہے کہ حلیل نے اپنی بیٹی حبی کو بیت اللہ کی تولیت سونپی تھی اور ابو غبشان خزائی کو اس کا وکیل بنایا تھا چنانچہ حبی کے نائب کی حیثیت سے وہی خانہ کعبہ کا کلید پردار تھا جب حلیل کا انتقال ہو گیا تو قسائی نے ابو غبشان سے ایک مشق شراب کے بدلے کعبے کی تولیت خرید لی لیکن خزا نے یہ خرید و فروخت منظور نہ کی اور قسائی کو بیت اللہ سے روکنا چاہا اس پر قسائی نے بنو خزا کو مکہ سے نکالنے کے لیے قریش اور بنو کنانہ کو جمع کیا اور وہ قسائی کی آواز پر لبے کہتے ہوئے جمع ہو گئے بہرحال وجہ جو بھی ہو واقعات کا سلسلہ اس طرح ہے کہ جب حلیل کا انتقال ہو گیا اور صوفہ نے وہی کرنا چاہا جو وہ ہمیشہ کرتے آئے تھے تو کس نے قریش اور کنانا کے لوگوں کو ہمراہ لیا اور اقبا کے نزدیک جہاں وہ جمع تھے ان سے آ کر کہا کہ تم سے زیادہ ہم اس اعزاز کے حقدار ہیں اس پر صوفا نے لڑائی چھیڑ دی مگر کسئی نے انہیں مغلوب کر کے ان کا اعزاز چھین لیا یہی موقع تھا جب خزاعہ اور بنو بکر نے کسئی سے دامن کشی اختیار کر لی اس پر قسائی نے انہیں بھی للکارا پھر کیا تھا فریقین میں سخت جنگ چھڑ گئی اور ترفین کے بہت سے آدمی مارے گئے اس کے بعد صلح کی آوازیں بلند ہوئیں اور بنو بکر کے ایک شخص یامر بن عوف کو حکم بنایا گیا یامر نے فیصلہ کیا کہ خزاع کے بجائے قسعی خانہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کے اقتدار کا زیادہ حقدار ہے نیز قسین نے جتنا خون بہایا ہے سب رائے گاں قرار دے کر پاؤں تلے روند رہا ہوں البتہ خضاء اور بنو بکر نے جن لوگوں کو قتل کیا ہے ان کی دیت ادا کریں اور خانہ کعبہ کو بلا روک ٹوک قسائی کے حوالے کر دیں اسی فیصلے کی وجہ سے یامر کا لقب شداخ پڑ گیا شداخ کے معنی ہے پاؤں تلے روندنے والا اس فیصلے کے نتیجے میں قصی اور قریش کو مکہ پر مکمل نفوذ اور سیادت حاصل ہو گئی اور قصی بیت اللہ کا دینی سربراہ بن گیا جس کی زیارت کے لیے عرب کے گوشے گوشے سے آنے والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا مکہ پر قصی کے تسلط کا یہ واقعہ پانچویں صدی عیسوی کے وسط یعنی چار سو چالیس عیسوی کا ہے حسین نے مکہ کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو اطراف مکہ سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کی بود و باش کا ٹھکانہ مقرر کر دیا البتہ مہینے کے آگے پیچھے کرنے والوں کو نیز آل صفوان بنو عدوان اور بنو مرہ بن عوف کو ان کے مناسب پر برقرار رکھا کیونکہ کس سمجھتا تھا کہ یہ بھی دین ہے جس میں رت و بدل کرنا درست نہیں اسی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دار الندوہ تعمیر کیا اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا دار الندوا در حقیقت قریش کی پارلیمنٹ تھی جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے قریش پر دار الندوا کے بڑے احسانات ہیں کیونکہ یہ ان کی وحدت کا ضامن تھا اور یہیں ان کے الجھے ہوئے مسائل بحسن و خوبی طے ہوتے تھے قسائی کو سربراہی اور عظمت کے حسب ذیل مظاہر حاصل تھے ایک دار الندوہ کی صدارت جہاں بڑے بڑے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے اور جہاں لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے دو لیوا یعنی جنگ کا پرچم کو صحیح کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا تین حجابت یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کو صحیح ہی کھولتا تھا اور وہی خانہ کعبہ کی خدمت اور کلید برداری کا کام انجام دیتا تھا چار سقایا یعنی پانی پلانا اس کی صورت یہ تھی کہ کچھ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا اور اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیریں بنا دیا جاتا تھا جب حجاج مکہ آتے تھے تو اسے پیتے تھے پانچ رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی اس کے معنی یہ ہیں کہ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا اس مقصد کے لیے قسی نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی جو موسم حج میں قسی کے پاس جمع کی جاتی تھی قسی اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کراتا تھا جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشانہ ہوتا وہ یہی کھانا کھاتے تھے یہ سارے مناسب قسی کو حاصل تھے قسی کا پہلا بیٹا عبد الدار تھا مگر اس کے بجائے دوسرا بیٹا عبد مناف کس کی زندگی ہی میں شرف و سیادت کے مقام پر پہنچ گیا تھا اس لیے کس نے عبد الدار سے کہا کہ یہ لوگ اگرچہ شرف و سیادت میں تم پر بازی لے جا چکے ہیں مگر میں تمہیں ان کے ہم پلاہ کر کے رہوں گا چنانچہ کس نے اپنے سارے مناسب اور اعزازات کی وسیعت عبد الدار کے لیے کر دی یعنی الندوا کی ریاست خانہ کعبہ کی حجابت لوا سقایت اور رفادہ سب کچھ کسی کام میں کس کی مخالفت نہیں کی جاتی تھی اور نہ اس کی کوئی بات مسترد کی جاتی تھی بلکہ اس کا ہر اقدام اس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت کے بعد بھی واجب الاتباع دین سمجھا جاتا تھا اس لیے اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے کسی نزا کے بغیر اس کی وسیعت قائم رکھی لیکن جب عبد مناف کی وفات ہو گئی تو اس کے بیٹوں کا ان مناسب کے سلسلے میں اپنے چچیرے بھائیوں یعنی اب تو تار کی اولاد سے جھگڑا ہوا اس کے نتیجے میں قریش دو گروہ میں بٹ گئے اور قریب تھا کہ دونوں میں جنگ ہو جاتی مگر پھر انہوں نے صلح کی آواز بلند کی اور ان مناسب کو باہم تقسیم کر لیا چنانچہ سقایت اور رفادہ کے مناسب بنو عبد مناف کو دیے گئے اور الندوہ کی سربراہی لوا اور حجابت بنو عبد الدار کے ہاتھ میں رہی پھر عبد مناف نے اپنے حاصل شدہ مناسب کے لیے قرآ ڈالا تو قرآ ہاشم بن عبد مناف کے نام نکلا لہٰذا ہاشم ہی نے اپنی زندگی بھر سقایا اور افادہ کا انتظام کیا البتہ جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی مطلب نے ان کی جانشینی کی مگر مطلب کے بعد ان کے بھتیجے عبد المطلب بن ہاشم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے یہ منصب سنبھال لیا اور ان کے بعد ان کی اولاد ان کی جانشین ہوئی یہاں تک کہ جب اسلام کا دور آیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب اس منصب پر فائز تھے ان کے علاوہ کچھ اور مناسب بھی تھے جنہیں قریش نے باہم تقسیم کر رکھا تھا ان مناسب اور انتظامات کے ذریعے قریش نے ایک چھوٹی سی حکومت بلکہ حکومت نما انتظامیہ قائم کر رکھی تھی جس کے سرکاری ادارے اور تشکیلات کچھ اس ڈھنگ کی تھیں جیسی آج کل پارلیمانی مجلسیں اور ادارے ہوا کرتے ہیں ان مناسب کا خاکہ حسب ذیل ہے ایک ایسار یعنی فالگیری اور قسمت دریافت کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے رہتے تھے ان کی تولیت یہ منصب بنو جمع کو حاصل تھا دو مالیات کا نظم یعنی بتوں کے تقرب کے لیے جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں ان کا انتظام کرنا نیز جھگڑے اور مقدمات کا فیصلہ کرنا یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا تھا تین شوری یہ اعزاز بنو اسد کو حاصل تھا چار اشناک یعنی دیت اور جرمانوں کا نظم اس منصب پر بنو تمیم فائز تھے پانچ عقاب یعنی قومی پرچم کی علم برداری یہ بنو امیہ کا کام تھا چھ قباہ یعنی فوجی کیمپ کا انتظام اور شہ سواروں کی قیادت یہ بنو مخدوم کے حصے میں آیا تھا سات سفارت بنو عدی کا منصب تھا بکیا عرب سرداریاں ہم پچھلے صفحات میں قہتانی اور ادنانی قبائل کے ترک وطن کا ذکر کر چکے ہیں اور بتلا چکے ہیں کہ پورا ملک عرب ان قبائل کے درمیان تقسیم ہو گیا تھا اس کے بعد ان کی عمارتوں اور سرداریوں کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ جو قبائل ہی راہ کے ارد گرد آباد تھے انہیں حکومت راہ کے تابع مانا گیا اور جن قبائل نے بادیا تو شان میں سکونت اختیار کی تھی انہیں غسانی حکمرانوں کے تابع قرار دیا گیا مگر یہ ماتحتی صرف نام کی تھی نہ تھی ان دو مقامات کو چھوڑ کر اندرون عرب آباد قبائل بہر طور آزاد تھے ان قبائل میں سرداری نظام رائج تھا قبیلے خود اپنا سردار مقرر کرتے تھے اور ان سرداروں کے لیے ان کا قبیلہ ایک مختصر سی حکومت ہوا کرتا تھا سیاسی وجود و تحفظ کی بنیاد قبائلی وحدت پر مبنی عصبیت اور اپنی سرزمین کی حفاظت و دفاع کے مشترکہ مفادات تھے قبائلی سرداروں کا درجہ اپنی قوم نے بادشاہوں جیسا تھا قبیلہ صلاح و جنگ میں بہرحال اپنے سردار کے فیصلے کے تابع ہوتا تھا اور کسی حال میں اس سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتا تھا سردار کو وہی مطلق العنانی اور استبداد حاصل تھا جو کسی ڈکٹیٹر کو حاصل ہوا کرتا ہے حتیٰ کہ بعض سرداروں کا یہ حال تھا کہ اگر وہ بگڑ جاتے تو ہزاروں تلواریں یہ پوچھے بغیر بے نیام ہو جاتی کہ سردار کے غصے کا سبب کیا ہے تاہم چونکہ ایک ہی کنبے کے چچیرے بھائیوں میں سرداری کے لیے کشاکش بھی ہوا کرتی تھی اس لیے اس کا تقاضا تھا کہ سردار اپنے قبائلی عوام کے ساتھ رواداری برتے خوب مال خرچ کرے مہمان نوازی میں پیش پیش رہے کرم و بردباری سے کام لے شجاعت کا عملی مظاہرہ کرے اور غیر تمندانہ امور کی طرف سے دفاع کرے تاکہ لوگوں کی نظر میں عموماً اور شعراء کی نظر میں خصوصاً خوبی و کمالات کا جامع بن جائے کیونکہ شعراء اس دور میں قبیلے کی زبان ہوا کرتے تھے اور اس طرح سردار اپنے مد مقابل حضرات سے بلند و بالا درجہ حاصل کر لے سیاسی حالت جزیرۃ العرب کی حکومتوں اور حکمرانوں کا ذکر ہو چکا بے جانا ہوگا کہ اب ان کے کسی قدر سیاسی حالات بھی ذکر کر دیے جائیں جزیرت العرب کے وہ تینوں سرحدی علاقے جو غیر ممالک کے پڑوس میں پڑتے تھے ان کی سیاسی حالت سخت اضطراب و انتشار اور انتہائی زوال و انحطاط کا شکار تھی انسان مالک اور غلام یا حاکم اور محکوم کے دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا سارے فوائد سربراہوں اور خصوصاً غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے اور سارا بوجھ غلاموں کے سر تھا اسے زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ رعایا در حقیقت ایک کھیتی تھی جو حکومت کے لیے محاصل اور آمدنی فراہم کرتی تھی اور حکومتیں اسے لذتوں شہوتوں عیش رانی اور ظلم و جور کے لیے استعمال کرتی تھیں اور ان پر ہر طرف سے ظلم کی بارش ہو رہی تھی مگر وہ حرف شکایت زبان پر نہ لا سکتے تھے بلکہ ضروری تھا کہ طرح طرح کی ذلت و رسوائی اور ظلم و چیرہ دستی برداشت کریں اور زبان بند رکھیں کیونکہ جبر و استبداد کی حکمرانی تھی اور انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا کہیں کوئی وجود نہ تھا ان علاقوں کے پڑوس میں رہنے والے قبائل تذبذب کا شکار تھے انہیں اغراض و خواہشات ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھینکتی رہتی تھیں کبھی وہ عراقیوں کے ہم نوا ہو جاتے تھے اور کبھی شامیوں کی ہام نہاں ملاتے تھے جو قبائل اندرون عرب آباد تھے ان کے بھی جوڑ ڈھیلے اور شیرازہ منتشر تھا ہر طرف قبائلی جھگڑوں نسلی فسادات اور مذہبی اختلافات کی گرم بازاری تھی جس میں ہر قبیلے کے افراد بہر صورت اپنے اپنے قبیلے کا ساتھ دیتے تھے خواہ وہ حق پر ہو یا باطل پر اندرون عرب کوئی بادشاہ نہ تھا جو ان کی آواز کو قوت پہنچاتا اور نہ کوئی مرجاہی ہی تھا جس کی طرف مشکلات و شدائد میں رجوع کیا جاتا اور جس پر وقت پڑنے پر اعتماد کیا جاتا ہاں حجاز کی حکومت کو قدر و احترام کی نگاہ سے یقیناً دیکھا جاتا تھا اور اسے مرکز دین کا قائد و پاسبان بھی تصور کیا جاتا تھا یہ حکومت در حقیقت ایک طرح کی دنیوی قیادت اور دینی پیشوائی کا معجون مرکب تھی اسے اہل عرب پر دینی پیشوائی کے نام سے بالادستی حاصل تھی اور حرم اور اطراف حرم پر اس کی باقاعدہ حکمرانی تھی وہی زائرین بیت اللہ کی ضروریات کا انتظام اور شریعت ابراہیمی کے احکام کا نفاذ کرتی تھی اور اس کے پاس پارلیمانی اداروں جیسے ادارے اور تشکیلات بھی تھیں لیکن یہ حکومت اتنی کمزور تھی کہ اندرون عرب کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتی تھی جیسا کہ حبشیوں کے حملے کے موقع پر ظاہر ہوا عرب ادیان و مذاہب عام باشندگان عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیمی کے پیرو تھے اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدائی درس و نصیحت کا ایک حصہ بھلا دیا پھر بھی ان کے اندر توحید اور کچھ دین ابراہیمی کے شاعر باقی رہے تاں کے بنو خزا کا سردار عمر بن لحی منظر عام پر آیا اس کی نشو نما بڑی نیکوکاری صدقہ و خیرات اور دینی امور سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اور اسے اکابر علماء اور افاضل اولیاء میں سے سمجھ کر اس کی پیروی کی پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا دیکھا تو وہاں بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی اس نے سمجھا کہ یہ بھی بہتر اور برحق ہے کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین اور آسمانی کتابوں کی نزول گاہ تھی چنانچہ وہ اپنے ساتھ حبل بت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا اس کے بعد بہت جلد باشندگانی حجاز بھی اہل مکہ کے نقش قدم پر چل پڑے کیونکہ وہ بیت اللہ کے والی اور حرم کے باشندے تھے اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا قبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے منات ہے یہ بحر احمر کے ساحل پر قدیر کے قریب مشلل میں نصب تھا اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا پھر وادی نخلا میں عزا کی تنصیب عمل میں آئی یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی کہا جاتا ہے کہ ایک دن عمر بن لوہئی کے تابع تھا اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت یعنی ود سوا یغوس یعوق اور نصر جدہ میں مدفون ہیں اس اطلاع پر عمر بن لوہی جدہ گیا اور ان بتوں کو کھود نکالا پھر انہیں تہامہ لایا اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے اس طرح ہر ہر قبیلے میں پھر ہر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا پھر مشرقین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا چنانچہ جب مکہ فتح کیا گیا تو بیت اللہ کے گردا گرد تین سو ساٹھ بت تھے جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے توڑا آپ ہر ایک کو چھڑی سے ٹھوکر کر مارتے جاتے تھے اور وہ گرتا جاتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا گیا غرض شرک اور بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن گئی تھی جنہیں گھمن تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں پھر اہل جاہلیت کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے اور مراسم بھی رائج تھے جو زیادہ تر عمر بن لوہی کی اختراع تھے اہل جاہلیت سمجھتے تھے کہ عمر بن لوہی کی اختراعات دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہیں ذیل میں ہم اہل جاہلیت کے اندر رائج بت پرستی کے چند اہم مراسم کا ذکر کر رہے ہیں ایک دور جاہلیت کے مشرقین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے انہیں زور زور سے پکارتے تھے اور حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے ان سے فریاد اور التجائیں کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں گے دو بتوں کا حج و طواف کرتے تھے ان کے سامنے عجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے تھے اور کبھی کسی بھی جگہ ذبح کر لیتے تھے مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے زبا کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کیا ہے ارشاد ہے وما ذبح علی النصب یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہوں سورہ المائدہ آیت نمبر تین دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو سورہ الانعام آیت نمبر ایک سو اکیس چار بتوں سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرقین اپنی سوابدید کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چوپائی کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون يعني اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور کہا یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکا کے لیے ہے تو جو ان کے شرکا کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکا تک پہنچ جاتا ہے کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر ایک سو چھتیس پانچ بتوں کے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرقین کھیتی اور چوپائے کے اندر مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وقالو حاضی انعام وحرسن حجر اللہ یتعاموها ایزا من نشاؤ بزعمنہم وانعام حرمت ظہورها وانعام اللہ یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ یعنی ان مشرقین نے کہا کہ یہ چوپائی اور کھیتیاں ممنوع ہیں انہیں وہی کھا سکتے ہیں جسے ہم چاہیں اور یہ وہ چوپائی ہیں جن کی پیٹ حرام کی گئی ہے نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے نہ سامان لادا جا سکتا ہے اور کچھ چوپائی ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر افترا کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے سورہ الانعام آیت نمبر ایک سو اڑتیس چھ انہی جانوروں میں بحیرہ سائبہ وسیلہ اور حامی تھے ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بہیرہ صاحبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے اور صاحبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے دس بار در پی مادہ بچے پیدا ہوں درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہو ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی اس کے بال نہیں کاٹے جاتے تھے اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا تھا اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچہ جنتی اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا اس پر سواری نہ کی جاتی اس کا بال نہ کاٹا جاتا اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہ پیتا یہی بحیرہ ہے اور اس کی ماں صاحبہ ہے وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو پانچ دفعہ پے در پے دو دو مادہ بچے جنتی یعنی پانچ بار میں دس مادہ بچے پیدا ہوتے درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد عورت سبھی کھا سکتے تھے حامی اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس سے پے در پے دس مادہ بچے پیدا ہوتے درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا ایسے اونٹ کی پیٹ محفوظ کر دی جاتی تھی نہ اس پر سواری کی جاتی تھی نہ اس کا بال کاٹا جاتا تھا بلکہ اسے اونٹوں کے ریوڑ میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کے سوا اس سے کوئی دوسرا فائدہ نہ اٹھایا جاتا تھا دور جاہلیت کی بت پرستی کے ان طریقوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا كفروا یفترون علی اللہ یعقلون یعنی اللہ نے نہ کوئی بحیرہ نہ کوئی صاحبہ نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حامی بنایا ہے لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے سورہ المائدہ آیت نمبر ایک سو تین ایک دوسری جگہ فرمایا ما بطون هذه بتونی خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء یعنی ان مشرقین نے کہا کہ ان چوپایوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے البتہ اگر وہ مردہ ہو تو اس میں مرد و عورت سب شریک ہیں سورہ الانعام آیت نمبر ایک سو انتالیس چوپائیوں کی مذکورہ اقسام یعنی بحیرہ صاحبہ وغیرہ کے کچھ دوسرے مطالب بھی بیان کیے گئے ہیں جو ابن اسحاق کی مذکورہ تفسیر سے قدرے مختلف ہیں حضرت سعید بن مسیب رحیمہ اللہ کا بیان ہے کہ یہ جانور ان کے تاغوتوں کے لیے تھے اور صحیح بخاری میں مرفوع ان مروی ہے کہ عمر بن لحی پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کر دیں گے چنانچہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ مشرقین کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَتْرِبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا یعنی ہم ان کی عبادت محض اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں سورہ الزمر آیت نمبر تین وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ یعنی یہ مشرقین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکیں نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں سورہ یونس آیت نمبر اٹھارہ مشرقین عرب ازلام یعنی فال کے تیر بھی استعمال کرتے تھے ازلام ظلم کی جمع ہے اور ظلم اس تیر کو کہتے ہیں جس میں پر نہ لگے ہوں فالگیری کے لیے استعمال ہونے والے یہ تیر تین قسم کے ہوتے تھے ایک وہ جن پر صرف ہاں یا نہیں لکھا ہوتا تھا اس قسم کے تیر سفر اور نکاح وغیرہ جیسے کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اگر فال میں ہاں نکلتا تو مطلوبہ کام کر ڈالا جاتا اگر نہیں نکلتا تو سال بھر کے لیے ملتوی کر دیا جاتا اور آئندہ پھر فال نکالی جاتی فال گیری کے تیروں کی دوسری قسم وہ تھی جن پر پانی اور دیت وغیرہ درج ہوتے تھے اور تیسری قسم وہ تھی جس پر یہ درج ہوتا تھا کہ تم میں سے ہے یا تمہارے علاوہ سے ہے یا ملحق ہے ان تیروں کا مصرف یہ تھا کہ جب کسی کے نصب میں شبہ ہوتا تو اسے ایک سو اونٹوں سمیت حبل کے پاس لے جاتے اونٹوں کو تیر والے محنت کے حوالے کرتے اور وہ تمام تیروں کو ایک ساتھ ملا کر گھماتا جھنجوڑتا پھر ایک تیر نکالتا اب اگر یہ نکلتا کہ تم میں سے ہے تو وہ ان کے قبیلے کا ایک معزز فرد قرار پاتا اور اگر یہ پر آمد ہوتا کہ تمہاری غیر سے ہے تو حلیف قرار پاتا اور اگر یہ نکلتا کہ ملحق ہے تو ان کے اندر اپنی حیثیت برقرار رہتا نہ قبیلے کا فرد مانا جاتا نہ حلیف اسی سے ملتا جلتا ایک رواج مشرقین میں جوا کھیلنے اور جوے کے تیر استعمال کرنے کا تھا اسی تیر کی نشاندہی پر وہ جوے کا اونٹ زبا کر کے اس کا گوشت بانٹتے تھے مشرقین عرب عرافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیشن گوئی کرے اور رازہائے سربستہ سے واقفیت کا دعوے دار ہو بعض کاہنوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ایک جن ان کے تابع ہے جو انہیں خبریں پہنچاتا رہتا ہے اور بعض کاہن کہتے تھے کہ انہیں ایسا فہم عطا کیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ غیب کا پتہ لگا لیتے ہیں بعض اس بات کے مدعی تھے کہ جو آدمی ان سے کوئی بات پوچھنے آتا ہے اس کے قول و فعل سے یا اس کی حالت سے کچھ مقدمات اور اسباب کے ذریعے وہ جائے واردات کا پتہ لگا لیتے ہیں اس قسم کے آدمی کو عراف کہا جاتا تھا مثلا وہ شخص جو چوری کے مال چوری کی جگہ اور گم شدہ جانور وغیرہ کا پتا ٹھکانہ بتاتا نجومی اسے کہتے ہیں جو تاروں پر غور کر کے اور ان کی رفتار و اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا ہے کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات و واقعات پیش آئیں گے ان نجومیوں کی خبروں کو ماننا در حقیقت تاروں پر ایمان لانا ہے اور تاروں پر ایمان لانے کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ مشرقین عرب نچھتروں پر ایمان رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم پر فلاں اور فلاں نچھتر سے بارش ہوئی ہے مشرقین میں بدشگونی کا بھی رواج تھا اسے عربی میں تیرت کہتے ہیں اس کی صورت یہ تھی مشرقین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے پھر اگر وہ داہنے جانب بھاگتا تو اسے اچھائی اور کامیابی کی علامت سمجھ کر کر اپنا کام گزرتے اور اگر بائیں جانب بھاگتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھ کر اپنے کام سے باز رہتے اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ دیتا تو اسے بھی منحوس سمجھتے اسی سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ بھی تھی کہ مشرقین خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی لٹکاتے تھے اور بعض دنوں نہینوں جانوروں گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے بیماریوں کی چھوت کے قائل تھے اور روح کے الو بن جانے کا عقیدہ رکھتے تھے یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلانہ لیا جائے اس کو سکون نہیں ملتا اور اس کی روح الو بن کر بیابانوں میں گردش کرتی رہتی ہے اور پیاس پیاس یا مجھے بلاؤ مجھے بلاؤ کی صدا لگاتی رہتی ہے جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے تو اسے راحت اور سکون مل جاتا ہے دین ابراہیمی میں قریش کی بدعات یہ تھے اہل جاہلیت کے عقائد و اعمال اس کے ساتھ ہی ان کے اندر دین ابراہیمی کے کچھ باقیات بھی تھے یعنی انہوں نے یہ دین پورے طور پر نہیں چھوڑا تھا چنانچہ وہ بیت اللہ کی تعظیم اور اس کا طواف کرتے تھے حج و عمرہ کرتے تھے عرفات و مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور حدی کے جانوروں کی قربانی کرتے تھے البتہ انہوں نے اس دین ابراہیمی میں بہت سی بدعتیں ایجاد کر کے شامل کر دی تھی مثلا قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں حرم کے پاسبان بیت اللہ کے والی اور مکہ کے باشندے ہیں کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں اور اسی بنا پر یہ اپنا نام حمس یعنی بہادر اور گرم جوش رکھتے تھے لہذا ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے افاظہ کرتے تھے بلکہ مزدلفہ ہی میں ٹھہر کر وہیں سے افاظہ کر لیتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس بدت کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا ثم من افاض الناس یعنی تم لوگ بھی وہیں سے افاظہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاظہ کرتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر ایک سو ننانوے ان کی ایک بدت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمس یعنی قریش کے لیے احرام کی حالت میں پنیر اور گھی بنانا درست نہیں اور نہ یہ درست ہے کہ بال والے گھر یعنی کمبل کے خیمے میں داخل ہوں اور نہ یہ درست ہے کہ سایہ حاصل کرنا ہو تو چمڑے کے خیمے کے سوا کہیں اور سایہ حاصل کریں ان کی ایک بدت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بیرون حرم کے باشندے حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں اور بیرون حرم سے کھانے کی کوئی چیز لے کر آئیں تو اسے ان کے لیے کھانا درست نہیں ایک بدت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم نے آنے کے بعد پہلا طواف حمس سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں ہی میں کریں چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتی اور اسی میں طواف کرتی اللہ تعالیٰ نے اس خرافات کے خاتمے کے لیے فرمایا یا بنی آدم خزو کل مسجد یعنی اے آدم کے بیٹو ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کر لیا کرو سورہ العراف آیت نمبر اکتیس بہرحال اگر کوئی عورت یا مرد برتر اور معزز بن کر بیرون حرم سے لائے ہوئے اپنے ہی کپڑوں میں طواف کر لیتا تو طواف کے بعد ان کپڑوں کو پھینک دیتا ان سے نہ خود فائدہ اٹھاتا نہ کوئی اور قریش کی ایک بدت یہ بھی تھی کہ وہ حالت احرام نے گھر کے اندر دروازے سے داخل نہ ہوتے تھے بلکہ گھر کے پچھواڑے سے ایک بڑا سا سوراخ بنا لیتے اور اسی سے آتے جاتے تھے اور اپنے اس اجٹ پنے کو نیکی سمجھتے تھے قرآن کریم نے سورہ البقرہ آیت نمبر ایک سو نواسی میں اس سے بھی منع فرمایا یہی دین یعنی شرک و بت پرستی اور توہمات و خرافات پر مبنی عقیدہ و عمل والا دین عام اہل عرب کا دین تھا اس کے علاوہ جزیرت العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت مسیحیت مجوسیت اور سائبیت نے بھی در آنے کے مواقع پا لیے تھے لہذا ان کا تاریخی خاکہ بھی مختصراً پیش کیا جا رہا ہے جزیرت العرب میں یہود کے کم از کم دو ادوار ہیں پہلا دور اس وقت سے تعلق رکھتا ہے جب فلسطین میں بابل اور عاشور کی حکومت کی فتوحات کے سبب یہودیوں کو ترک وطن کرنا پڑا اس حکومت کی سخت گیری اور بخت نصر کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی و ویرانی ان کے ہیکل کی بربادی اور ان کی اکثریت کی ملک بابل کو جلاوطنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمالی اطراف میں آ بسی دوسرا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب ٹائٹس رومی کی زیر قیادت ستر عیسوی میں رومیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا اس موقع پر رومیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی دارو گیر اور ان کے ہیکل کی بربادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ متعدد یہودی قبیلے حجاز بھاگ آئے اور یسرب خیبر اور تیمان آباد ہو کر یہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بسا لیں اور قلعے اور گڑیاں تعمیر کر لیں ان تارکین وطن یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی قدر یہودی مذہب کا بھی رواج ہوا اور اسے بھی ظہور اسلام سے پہلے اور اس کے ابتدائی دور کے سیاسی حوادث میں ایک قابل ذکر حیثیت حاصل ہو گئی ظہور اسلام کے وقت مشہور یہودی قبائل یہ تھے خیبر نذیر مستلق قریضہ اور قینقہ سمہودی نے وفا الوفا صفحہ نمبر ایک سو سولہ میں ذکر کیا ہے کہ یہود قبائل کی تعداد بیس سے زیادہ تھی یہودیت کو یمن میں بھی فروغ حاصل ہوا یہاں اس کے پھیلنے کا سبب تبان ابو کرب تھا یہ شخص جنگ کرتا ہوا یسرب پہنچا وہاں یہودیت قبول کر لی اور بنو قریضہ کے دو یہودی علماء کو اپنے ساتھ یمن لے آیا اور ان کے ذریعے یہودیت کو یمن میں وسط اور پھیلاؤ حاصل ہوا ابو کرب کے بعد اس کا بیٹا یوسف زونو اس یمن کا حاکم ہوا تو اس نے یہودیت کے جوش میں نجران کے عیسائیوں پر ہلہ بول دیا اور انہیں مجبور کیا کہ یہودیت قبول کریں مگر انہوں نے انکار کر دیا اس پر زونواس نے خندق کھدوائی اور اس میں آگ جلوا کر بوڑھے بچے مرد عورت سب کو بلا تمیز آگ کے الاؤ میں چھونک دیا کہا جاتا ہے کہ اس حادثے کا شکار ہونے والوں کی تعداد بیس سے چالیس ہزار کے درمیان تھی یہ اکتوبر پانچ سو تیئیس عیسوی کا واقعہ ہے قرآن مجید نے سورہ بروج میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے تو بلاد عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں اور فاتحین کے ذریعے ہوئی ہم بتا چکے ہیں کہ یمن پر حبشیوں کا قبضہ پہلی بار تین سو چالیس عیسوی میں ہوا اور تین سو اٹھتر عیسوی تک برقرار رہا اس دوران یمن میں مسیحی مشن کام کرتا رہا اسی زمانے میں ایک مستجاب الدعوات اور صاحب کرامات زاہد جس کا نام فیمیون تھا نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی اہل نجران نے اس کی اور اس کے دین کی سچائی کی کچھ ایسی علامات دیکھیں کہ وہ عیسائیت کے حلقہ بگوش ہو گئے پھر زونواز کی کارروائی کے رد عمل کے طور پر حبشیوں نے دوبارہ یمن پر قبضہ کیا اور ابراہان حکومت یمن کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی تو اس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ بڑے پیمانے پر عیسائیت کو فروغ دینے کی کوشش کی اسی جوش و خروش کا نتیجہ تھا کہ اس نے یمن میں ایک کعبہ تعمیر کیا اور کوشش کی کہ اہل عرب کو مکہ اور بیت اللہ سے روک کر اسی کا حج کرائے اور مکہ کے بیت اللہ شریف کو ڈھا دے لیکن اس کی اس جرت پر اللہ تعالی نے اسے ایسی سزا دی کہ اولین و آخرین کے لیے عبرت بن گیا دوسری طرف رومی علاقوں کی ہمسائیگی کے سبب آل غسان بنو تغلب اور بنو تئی وغیرہ قبائل عرب میں بھی عیسائیت پھیل گئی تھی بلکہ ہیرا کے بعض عرب بادشاہوں نے بھی عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا جہاں تک مجوسی مذہب کا تعلق ہے تو اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا تھا مثلاً عراق عرب بحرین الاحسا ہجر اور خلیج عرب کے ساحلی علاقے ان کے علاوہ یمن پر فارسی قبضے کے دوران وہاں بھی اکا دکا افراد نے مجوسیت قبول کی باقی رہا سابی مذہب تو عراق وغیرہ کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلدانی قوم کا مذہب تھا دور قدیم نے شام و یمن کے بہت سے باشندے بھی اسی مذہب کے پیرو تھے لیکن جب یہودیت اور پھر عیسائیت کا دور دورہ ہوا تو اس مذہب کی بنیادیں ہل گئیں اور اس کی شمع گل ہو کر رہ گئی یا ان کے پڑوس میں عراق عرب اور خلیج عربی کے ساحل پر اس مذہب کے کچھ نہ کچھ پیروکار باقی رہے دینی حالت جس وقت اسلام کا نیر تاباں طلوع ہوا ہے یہی مذاہب و ادیان تھے جو عرب میں پائے جاتے تھے لیکن یہ سارے ہی مذاہب شکست و ریخت سے دو چار تھے مشرقین جن کا دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں شریعت ابراہیمی کے عوامر و نواحی سے کوسوں دور تھے اس شریعت نے جن مکارم اخلاق کی تعلیم دی تھی ان سے ان مشرقین کو کوئی واسطہ نہ تھا ان میں گناہوں کی بھرمار تھی اور طول زمانہ کے سبب ان میں بھی بت پرستوں کی وہی عادات و رسوم پیدا ہو چکی تھیں جنہیں دینی خرافات کا درجہ حاصل ہے ان عادات و رسوم نے ان کی اجتماعی سیاسی اور دینی زندگی پر نہایت گہرے اثر ڈالے تھے یہودی مذہب کا حال یہ تھا کہ وہ محض ریاکاری اور تحکم بن گیا تھا یہودی پیشوا اللہ کے بجائے خود رب بن بیٹھے تھے لوگوں پر اپنی مرضی چلاتے تھے اور ان کے دلوں میں گزرنے والے خیالات اور ہونٹوں کی حرکات تک کا محاسبہ کرتے تھے ان کی ساری توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ کسی طرح مال و ریاست حاصل ہو خواہ دین برباد ہی کیوں نہ ہو اور کفر و الہاد کو فروغ ہی کیوں نہ حاصل ہو اور ان تعلیمات کے ساتھ تساہل ہی کیوں نہ برتا جائے جن کی تقدیس کا اللہ تعالی نے ہر شخص کو حکم دیا ہے اور جن پر عمل درآمد کی ترغیب دی ہے عیسائیت ایک ناقابل فہم بت پرستی بن گئی تھی اس نے اللہ اور انسان کو عجیب طرح سے خلط ملت کر دیا تھا پھر جن عربوں نے اس دین کو اختیار کیا تھا ان پر اس دین کا کوئی حقیقی اثر نہ تھا کیونکہ اس کی تعلیمات ان کے معلوف طرز زندگی سے میل نہیں کھاتی تھیں اور وہ اپنا طرز زندگی چھوڑ نہیں سکتے تھے باقی ادیان عرب کے ماننے والوں کا حال مشرقین ہی جیسا تھا کیونکہ ان کے دل یکساں تھے عقائد ایک سے تھے اور رسم و رواج میں ہم آہنگی تھی جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں جزیرت العرب کے سیاسی اور مذہبی حالات بیان کر لینے کے بعد اب وہاں کے اجتماعی اقتصادی اور اخلاقی حالات کا خاکہ مختصراً پیش کیا جا رہا ہے اجتماعی حالات عرب آبادی مختلف طبقات پر مشتمل تھی اور ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے چنانچہ طبقہ اشراف میں مرد عورت کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا عورت کو بہت کچھ خود مختاری حاصل تھی اس کی بات مانی جاتی تھی اور اس کا اتنا احترام اور تحفظ کیا جاتا تھا کہ اس راہ میں تلواریں نکل پڑتی تھیں اور خون ریزیاں ہو جاتی تھیں آدمی جب اپنے کرم و شجاعت پر جسے عرب میں بڑا بلند مقام حاصل تھا اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا بسا اوقات عورت چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے اکٹھا کر دیتی اور چاہتی تو ان کے درمیان جنگ اور خون ریزی کے شعلے بھڑکا دیتی لیکن ان سب کے باوجود بلا نزا مرد ہی کو خاندان کا سربراہ مانا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوا کرتی تھی اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق قد نکاح کے ذریعے ہوتا تھا اور یہ نکاح عورت کے اولیاء کے زیر نگرانی انجام پاتا تھا عورت کو یہ حق نہ تھا کہ ان کی ولایت کے بغیر اپنے طور پر اپنا نکاح کر لے ایک طرف طبقہ اشراف کا یہ حال تھا تو دوسری طرف دوسرے طبقوں میں مرد و عورت کے اخلاق کی اور بھی کئی صورتیں تھیں جنہیں بدکاری و بے حیائی اور فحشکاری و زناکاری کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جاہلیت میں نکاح کی چار صورتیں تھیں ایک تو وہی صورت تھی جو آج بھی لوگوں نے رائج ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو اس کی زیر ولایت لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیتا پھر منظوری کے بعد مہر دے کر اس سے نکاح کر لیتا دوسری صورت یہ تھی کہ عورت جب سے پاک ہوتی تو اس کا شوہر کہتا کہ فلاں شخص کے پاس پیغام بھیج کر اس سے اس کی شرمگاہ حاصل کرو یعنی زنا کراؤ اور شوہر خود اس سے الگ تھلگ رہتا اور اس کے قریب نہ جاتا یہاں تک کہ واضح ہو جاتا کہ جس آدمی سے شرمگاہ حاصل کی تھی یعنی زنا کرایا تھا اس سے حمل ٹھہر گیا ہے جب حمل واضح ہو جاتا تو اس کے بعد اگر شوہر چاہتا تو اس عورت کے پاس جاتا ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ لڑکا شریف اور با کمال پیدا ہو اس نکاح کو نکاح استبزا کہا جاتا تھا اور اسی کو ہندوستان میں نیوک کہتے ہیں نکاح کی تیسری صورت یہ تھی کہ دس آدمیوں سے کم کی ایک جماعت اکٹھی ہوتی سب کے سب ایک ہی عورت کے پاس جاتے اور بدکاری کرتے جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی اور بچہ پیدا ہوتا تو پیدائش کے چند رات بعد وہ عورت سب کو بلا بھیجتی اور سب کو آنا پڑتا مجال نہ تھی کہ کوئی نہ آئے اس کے بعد وہ عورت کہتی کہ آپ لوگوں کا جو معاملہ تھا وہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں اور اب میرے بطن سے بچہ پیدا ہوا ہے اور اے فلاں وہ تمہارا بیٹا ہے وہ عورت ان میں سے جس کا نام چاہتی لے لیتی اور وہ اس کا لڑکا مان لیا جاتا چوتھا نکاح یہ تھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے اور کسی عورت کے پاس جاتے وہ اپنے پاس کسی آنے والے سے انکار نہ کرتی یہ رنڈیاں ہوتی تھیں جو اپنے دروازوں پر جھنڈیاں گاڑے رکھتی تھیں تاکہ یہ نشانی کا کام دے اور جو ان کے پاس جانا چاہے بے دھڑک چلا جائے جب ایسی عورت حاملہ ہوتی اور بچہ پیدا ہوتا تو سب کے سب اس کے پاس جمع ہوتے اور قیافہ شناس کو بلاتے قیافہ شناس اپنی رائے کے مطابق اس لڑکے کو کسی بھی شخص کے ساتھ ملحق کر دیتا پھر یہ اسی سے مربوط ہو جاتا اور اسی کا لڑکا کہلاتا وہ اسے انکار نہ کر سکتا تھا جب اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبوس فرمایا تو جاہلیت کے سارے نکاح منہدم کر دیے صرف اسلامی نکاح باقی رہا جو آج رائج ہے عرب میں مرد و عورت کے ارتباط کی بعض صورتیں ایسی بھی تھیں جو تلوار کی دھار اور نیزے کی نوک پر وجود میں آتی تھیں یعنی قبائلی جنگوں میں غالب آنے والا قبیلہ مغلوب قبیلے کی عورتوں کو قید کر کے اپنے حرم میں داخل کر لیتا تھا لیکن ایسی عورتوں سے پیدا ہونے والی اولاد زندگی بھر آر محسوس کرتی تھی زمانہ جاہلیت میں کسی تحدید کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا بھی ایک معروف بات تھی لوگ ایسی دو عورتیں بھی بیک وقت نکاح میں رکھ لیتے تھے جو آپس میں سگی بہن ہوتی تھیں باپ کے طلاق دینے یا وفات پانے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد معین نہ تھی زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی کوئی طبقہ یا انسانوں کی کوئی قسم اس سے مستثنا نہ تھی البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسی ضرور تھیں جنہیں اپنی بڑائی کا احساس اس برائی کے کیچڑ میں لت پت ہونے سے باز رکھتا تھا پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کے مقابل نسبتاً اچھا تھا اصل مصیبت لونڈیاں ہی تھیں اور ایسے لگتا ہے کہ اہل جاہلیت کی غالب اکثریت اس برائی کی طرف منسوب ہونے میں کوئی یار بھی محسوس نہیں کرتی تھی چنانچہ سنن ابی داود وغیرہ میں مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص میرا بیٹا ہے میں نے جاہلیت میں اس کی ماں سے زنا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں ایسے دعوے کی کوئی گنجائش نہیں جاہلیت کی بات گئی اب تو لڑکا اسی کا ہوگا جس کی بیوی یا لونڈی ہو اور زناکار کے لیے پتھر ہے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد بن زمع کے درمیان زمع کی لونڈی کے بیٹے عبد الرحمن بن زمع کے بارے میں جو جھگڑا پیش آیا تھا وہ بھی معلوم و معروف ہے جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا تھا کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں لیکن دوسری طرف کچھ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچوں کو فکر و فاقہ کے ڈر سے مار ڈالتے تھے لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگ دلی بڑے پیمانے پر رائج تھی کیونکہ عرب اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ اولاد کے محتاج تھے اور اس کا احساس بھی رکھتے تھے جہاں تک سگے بھائیوں چچیرے بھائیوں اور کنبے قبیلے کے لوگوں کے باہمی تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ خاصے پختہ اور مضبوط تھے کیونکہ عرب کے لوگ قبائلی عصبیتی کے سہارے جیتے اور اسی کے لیے مرتے تھے قبیلے کے اندر باہمی تعاون اور اجتماعیت کی روح پوری طرح کار فرما ہوتی تھی جسے عصبیت کا جذبہ مزید تو آتشا رکھتا تھا در حقیقت قومی عصبیت اور قرابت کا تعلق ہی ان کے اجتماعی نظام کی بنیاد تھا وہ لوگ اس مثل پر اس کے لفظی معنی کے مطابق عمل پیرا تھے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم اس مثل کے معنی میں ابھی وہ اصلاح نہیں ہوئی تھی جو بعد میں اسلام کے ذریعے کی گئی یعنی ظالم کی مدیا یہ ہے کہ اسے ظلم سے باز رکھا جائے البتہ شرف و سرداری میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا جذبہ بہت سی دفعہ ایک ہی شخص سے وجود میں آنے والے قبائل کے درمیان جنگ کا سبب بن جایا کرتا تھا جیسا کہ اوس و خزرج اور زبیان اور بکر و تغلب وغیرہ کے واقعات میں دیکھا جا سکتا ہے جہاں تک مختلف قبائل کے ایک دوسرے سے تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ پوری طرح شکست و ریختہ تھے قبائل کی ساری قوت ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں فنا ہو رہی تھی البتہ دین اور خرافات کے آمیزے سے تیار شدہ بعض رسوم و عادات کی بدولت بسا اوقات جنگ کی حدت و شدت میں کمی آ جاتی تھی اور بعض حالات میں موالات حلف اور تاب داری کے اصولوں پر مختلف قبائل یکچاہ ہو جاتے تھے علاوہ ازیں حرام مہینے ان کی زندگی اور حصول معاش کے لیے سراپا رحمت و مدد تھے خلاصہ یہ کہ اجتماعی حالت زوف و بے بصیرتی کی پستی میں گری ہوئی تھی جہل اپنی تنابیں تانے ہوئے تھا اور خرافات کا دور دورہ تھا لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی اور بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے اور حکومتوں کے سارے عزائم اپنی رعایا سے خزانے بھرنے یا مخالفین پر فوج کشی کرنے تک محدود تھے اقتصادی حالت اقتصادی حالت اجتماعی حالت کے تابع تھی اس کا اندازہ عرب کے ذرائع معاش پر نظر ڈالنے سے ہو سکتا ہے کہ تجارت ہی ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی اور معلوم ہے کہ تجارتی آمد و رفت امن و سلامتی کی فضا کے بغیر آسان نہیں اور جزیرت العرب کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن و سلامتی کا کہیں وجود نہ تھا یہی وجہ ہے کہ صرف حرام مہینوں ہی میں عرب کے مشہور بازار اوقاز اوک مجاز اور مجنہ وغیرہ لگتے تھے جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی دباغت وغیرہ کی شکل میں جو چند صنعتیں پائی جاتی تھیں وہ زیادہ تر یمن را اور شام کے متصل علاقوں میں تھیں البتہ اندرون عرب کھیتی باڑی اور گلہ بانی کا کسی قدر رواج تھا ساری عرب عورتیں سوت کاتی تھیں لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال و متا ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا فقر اور بھوک کی وبا عام تھی اور لوگ ضروری کپڑوں اور لباس سے بھی بڑی حد تک محروم رہتے تھے اخلاق یہ تو اپنی جگہ مسلم ہے ہی کہ اہل جاہلیت میں خصیص و رزیل عادتیں اور وجدان و شعور اور عقل سلیم کے خلاف باتیں پائی جاتی تھیں لیکن ان میں ایسے پسندیدہ اخلاق فاضلہ بھی تھے جنہیں دیکھ کر انسان دنگ اور ششدر رہ جاتا ہے مثلاً ایک کرم و سخاوت یہ اہل جاہلیت کا ایسا وصف تھا جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے اور اس پر اس طرح فخر کرتے تھے کہ عرب کے آدھے اشعار اسی کی نظر ہو گئے ہیں اس وصف کی بنیاد پر کسی نے خود اپنی تعریف کی ہے تو کسی نے کسی اور کی حالت یہ تھی کہ سخت جاڑے اور بھوک کے زمانے میں کسی کے گھر کوئی مہمان آ جاتا اور اس کے پاس اپنی اس ایک اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا جو اس کی اور اس کے کنبے کی زندگی کا واحد ذریعہ ہوتی تو بھی ایسی سنگین حالت کے باوجود اس پر سخاوت کا جوش غالب آ جاتا اور وہ اٹھ کر اپنے مہمان کے لیے اپنی اونٹنی زبا کر دیتا ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ بڑی بڑی دیت اور مالی ذمہ داریاں اٹھا لیتے اور اس طرح انسانوں کو بربادی اور خون ریزی سے بچا کر دوسرے رئیسوں اور سرداروں کے مقابل فخر کرتے تھے اسی کرم کا نتیجہ تھا کہ وہ شراب نوشی پر فخر کرتے تھے اس لیے نہیں کہ یہ بذات خود کوئی فخر کی چیز تھی بلکہ اس لیے کہ یہ کرم و سخاوت کو آسان کر دیتی تھی کیونکہ نشے کی حالت میں مال لٹانا انسانی طبیعت پر گرا نہیں گزرتا اس لیے یہ لوگ انگور کے درخت کو کرم اور انگور کی شراب کو بنت الکرم کہتے تھے جاہلی اشار کے دوادین پر نظر ڈالیے تو یہ مداح و فخر کا ایک اہم باب نظر آئے گا ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ جوا کھیلتے تھے ان کا خیال تھا کہ یہ بھی سخاوت کی ایک راہ ہے کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا یا نفع حاصل کرنے والوں کے حصے سے جو کچھ فاضل بچ رہتا اسے مسکینوں کو دے دیتے تھے اسی لیے قرآن پاک نے شراب اور جوے کے نفع کا انکار نہیں کیا بلکہ یہ فرمایا کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا یعنی ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو انیس دو وفائے عہد یہ بھی دور جاہلیت کے اخلاقی فاضلہ میں سے ہے عہد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی جس سے وہ بہرحال چمٹے رہتے تھے اور اس راہ نے اپنی اولاد کا خون اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی ہیچ سمجھتے تھے اسے سمجھنے کے لیے ہانی بن مسعود شیبانی سموال بن عادیہ اور حاجب بن زرارہ کے واقعات کافی ہیں تین خودداری و عزت نفس اس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا بھی جاہلیت کے معروف اخلاق میں سے تھا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت و غیرت حد سے بڑھی ہوئی تھی وہ فوراً بھڑک اٹھتے تھے اور ذرا ذرا سی بات پر جس سے ذلت و اہانت کی بو آتی شمشی سنان اٹھا لیتے اور نہایت خون ریز چنگ چھیڑ دیتے انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قطن پرواہ نہ رہتی چار عزائم کی تکمیل اہل جاہلیت کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ جب وہ کسی کام کو مجتو افتخار کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دے ڈالتے تھے و بردباری اور سنجیدگی یہ بھی اہل جاہلیت کے نزدیک قابل ستائش خوبی تھی مگر یہ ان کی حد سے بڑھی ہوئی شجاعت اور جنگ کے لیے ہما وقت آمادگی کی عادت کے سبب نادر الوجود تھی چھ بدوی سادگی جانی تمدن کی آلائشوں اور داؤ پیٹ سے ناواقفیت اور دوری اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور امانت پائی جاتی تھی وہ فریب کاری اور بد سے دور اور متنفر تھے ہم سمجھتے ہیں کہ جزیرۃ العرب کو ساری دنیا سے جو جغرافیائی نسبت حاصل تھی اس کے علاوہ یہی وہ قیمتی اخلاق تھے جن کی وجہ سے اہل عرب کو بنی نو انسان کی قیادت اور رسالت عامہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب کیا گیا کیونکہ یہ اخلاق اگرچہ بعض اوقات شر و فساد کا سبب بن جاتے تھے اور ان کی وجہ سے المناک حادثات پیش آ جاتے تھے لیکن یہ فی نفسہ بڑے قیمتی اخلاق تھے جو تھوڑی سی اصلاح کے بعد انسانی معاشرے کے لیے نہایت مفید بن سکتے تھے اور یہی کام اسلام نے انجام دیا غالباً ان اخلاق میں بھی ایفائی عہد کے بعد عزت نفس اور پختگی عظم سب سے گرا قیمت اور نفع بخش جوہر تھا کیونکہ اس قوت قاہرہ اور عزم مصمم کے بغیر شر و فساد کا خاتمہ اور نظام عدل کا قیام ممکن نہیں اہل جاہلیت کے کچھ اور بھی اخلاق فاضلہ تھے لیکن یہاں سب کا احاطہ کرنا مقصود نہیں